حضرت ابو رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ حضرت عبید بن کثیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت ملی جس نے خوشبو لگا رکھی تھی اور مسجد کی طرف جا رہی تھی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جبار کی بندی کہاں جا رہی ہو اس نے کہا مسجد میں فرمایا اسی لیے خوشبو لگائی ہے اس نے کہا جی ہاں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف چلے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک غسل نہ کر لے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو